ہم نے جہاد چھوڑا نبی نے کہا تھا جہاد کرو گے روزی ملے گی تمہیں مال غنیمت ملے گی اور قرآن کے قاریوں سنو تم تو پڑھتے ہو یس عن الانفال الفال یہ مال غنیمت اس مسلمان کو اللہ نے دیا تھا مال غنیمت کافروں کا مال اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا آج یہ بیچارہ اتنا غریب ہو گیا جی آج چھوڑ کے انگلینڈ کے سفارت خانے کے باہر جاؤ لائنیں لگی ہیں ہمیں نوکری دے دو ہم تمہارے کتے نہلائے گے ہمیں روٹی دے دو مسلمان کافروں کا غلام بن گیا ایسے واقعات میں نے سنے ہیں باپ اپنی بیٹیوں سے بدکاری کروا کے پیسہ کما رہا ہے کہ گھر میں روٹی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اپنی بیٹیوں کا جسم بیچتا ہوں تو روٹی کھاتا ہوں میں بنگلہ دیش گیا کئی بار گیا سڑک پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا مسلمان بیٹیاں کافروں کے ہاتھوں میں دس دس روپے میں بک رہی ہیں آخر اس مسلمان امت کا کیا بنے گا جب جہاد چھوڑا حکومت گئی خلافت گئی طاقت گئی غیرت گئی ایمانی معاشرہ گیا اچھے حکمران گئے سوائے بے حیائیوں کے اور کیا بچا آج کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پاک دامن عزت سے رہ سکتے ہو آج کوئی گلی ایسی نہیں کہ تم کہہ سکو کہ ہم نے نبی کے طریقے کے مطابق بنا دی